عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان الله يقينا صادق ایسے رسول آئے لقد جاءكم رسول من انفسكم جڑے تواڈے ہی جنس دے فرشتیاں جنہاں دے میں نام کو تو کون لگا تواڈی جنس دے یعنی بنی نوئے انسان دے جانے سب لگتی ہے محسوس ہوتی ہے محسوس ہوتی پھر دو لفظ الفاظ روف روف یہ رفو تو بنے رفو دکھ والا انہوں آدھے دوا آدھے فلانے نے کر رہے ہیں ہیں سکھ آ جاتا ہے اس لیے آدی رحمت دکھ ٹلتے روف رفو تو بنے دو ٹوٹے ہوں انہوں جو رفو دو ٹوٹیاں نو جوڑنا ربو تو رو کٹیا یہ مطلب ہے تکلیف نال دل شکستہ ہو گیا دل ٹوٹے ہو نبی دا کام میں جوڑ دے اللہ اللہ تکلیف تکلیف دینی تکلیف تکلیف دینی ہوں ظاہر بات ہے تکلیف انہوں جدو محسوس ہوتی تو تکلیف ٹالنے اللہ کے فریاد کر تو تکلیف ٹالن والا حریف علیکم ہرس کالی سکھ آدھے فلانا ہریش کی مطلب بہت نعمت چاہتا ہے بہتا کچھ چاہتا ہے نبی حریف علیکم تواڈے سکھ تواڈیاں رحمتاں تواڈیاں نعمتاں زیادہ تو زیادہ اللہ دا محبوب پسند فرماندا ہے تے دوستا زندگی واسطے دو ہی لمحے نے یا دکھ ہے دو ہی حال میں دکھ دا حال ہے سکھ دا حال ہے دکھ دے حال نو دور کراونا تے سکھ دا حال لے آنا اللہ فرماندا ہے میرے نبی دیاں دوویں شان اور تسی خود سمجھدار ہو کسے دا دکھ ٹالنا سکھ لے آنا یہ واسطے ضروری ہے درد پہ احساس ہوئے بے درد نتی ہو درد اور احساس چاہتا ہے پہلو علم جی، علم نہیں تو احساس نہیں ہونا احساس نہیں ہونا تو دکھ ڈالن سکھ لیا کوشش نہیں بھی کرنا کہ میں ملنا اس واسطے ضروری پہلو ہو جائے اور سن آ جائے کم یہ دو رؤوف الرحیم او دو یہ لفظ پہ دس دین نبی علم بھی ہے احساس تے درد بھی ہے اور پھر ٹالن دکھ لیا سکھ نبی اپنی پوری کوشش سرف کر چڑتا ہے ہوں تقدیر رب کی بھاوے گا لے پہ پر نبی اپنے آپ دا کوئی زور لاؤنے کمی نہیں کرتا یعنی فریاد کرنے اللہ سونے دے اگے اس مقام کی عظمت اس مقام نال اگر کوئی آتے کہ یہ کھچ تو ہوئے کچھ تیری تو ہوں اتے لے چلا جسے کچھ کروڑ ہی نہیں پی جتنا منکر تو منکر ہونا ہے انہوں بھی صاف مننا پڑے نہیں تو کافر ہو جائے اتنا واضح بیان ہے اللہ کا وہ ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی رسول نہیں بنایا نبی ہونے کی کوئی اختلاف آتا ہے رسول کوئی نہیں یعنی صاحب شریعت کوئی نہیں بس حضرت عیسیٰ کے چھ سو سال بعد سید لمبے آتے ہیں ہوں انہوں دے بارے اللہ تبارک و تعالی بھی دس ہے اور حضرت عیسیٰ آپ بھی دس ہے نبی بھی دعویٰ کر اللہ تعالی بھی انہوں دی شان بیان فرما ہے اپنی شان نبی قرآن دستا ہے اپنی شان بھی دستا ہے وہ آپ بھی دستا ہے اللہ بھی بیان فرما اپنی قوم کو مخاطب ہو کے اپنی امت حضرت عیسا فرما دے دو لفظ قرآن پاک بالکل واضح ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم دستا رہا گا دو نظر لگا ایک علم نلاخت کے بلاغت کے مطابق اور شرط کے مطابق ترجمہ ہوگا میں بتاتا ہوں اور بتاتا رہوں گا کیوں کہ انبے ہو یہ ہے مدارے درجے گا مدارے حال سے استقبال دو میں درد ہے یہ مطلب ہے وہ نہ میں دسنا وا ہوں دستا رہا گا جی پھر پوچھو گے تو بلاغت کے مطابق کیا مانا ہے یہ تجدد کے لیے آتا ہے مظاہرے علم بلاغت والوں کے روپئے ہوں مانا بنے گا توجہ ذرا علم بس رکھنے والے میں چاہتا ہوں نبے میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا یہ ہے تجدد جیسے جیسے وقت میں زمانے میں جدت پیدا ہوتی رہے گی ویسے ویسے میں آپ کو تم آپ کے حالات کی خبر دیتا اللہ ہو ہوں دو مانے بالکل ان وقتاً فوقتاً تدریجن تدریجن مختلف احوال و اوقات میں بتاتا رہوں گا ایک معنی یہ علم بلاغت کے نزدیک مانا ہے سرف و نحب کے نزدیک مانا ہے میں دستا گا کی دماغ کا جو تم کھاتے ہوں اسی طرح پھر دو تاکلون پھر مزارے ہے مزارے ہے پھر دو ترجمے بلاغت والے اور بلاغت والے جو وقتاً فوقتاً تم کھاتے رہو گے کھاتے رہتے ہو وقتاً فوقتاً جیویں جیویں کھاتے جاؤ گے پوچھو گے تو دسانا دوسرا کھاندے ہو تو کھانے رہو گے جڑا کھاؤ گے میں وما کرنا پھر انہیں فی وہ یوں رکھو سمجھو ماں سدا فرونا جو تسان چھپا ہو ذخیرہ کرتے ہو ذخیرہ کرو گے یہ پھر مظاہرے ہیں سنی مذہب قرآن مجید چو یہ ہوئی لب ہے دوجی شہ ہے اور مغالتا لگنا اور دوسرے مقامات کو غلط فہمیاں لگنی ہیں اس پیڑے کا مقدر ہے جن لگے ورنہ پرانے مجید جو سوائے حق اہل سنت اور کوئی احادیث سمجھی چاہیے قرآن تو سارا مسئلہ حل ہو ہمیں کیسی عجیب کر ترجمہ سمجھا دیتا ہے توجہ ادھر دیکھو ذکر آئے کھان کا پہلا جو تھی کھاندے ہو آیا ہے ہے ہے جی، ہے جو تصا ذخیرہ کرا ٹھیک کوئی بے وقوف جی سمجھے کھان کھان کی گل تو تو یہ مطلب والی جانتے ہیں لیکن پی نہیں جانتے بے وقوف ہونا جی آخر جیسی جو تمہارے گھروں میں جی گھر باہر پیا پیاس کے پی ہوئی پچھواڑے پہ ہوئے پھر اس کو زیادہ نہیں کیونکہ وہ پچھواڑے ہو گئے یہ مانا اس لیے یہ غلط فہمی اس لیے ٹھیک رہنی سی جی اس لیے نبی جا جا کے تے لب لب کے تے چک چک کے ویس ویس کے دسدا کہ ہاں آ چھپائی کھڑے جے یہ تو گل ہے بھی گھر کسی نے کتنے پے نے سینکڑے میلا کے گھر پے نے آپ اپنے مسجد شریف کی عبادت خانے کھلوتے نے تو فرماندے نے میں تمہیں دستا رہا ہوں ہوں ادھر دیکھ ایک تے پین دا دا دوسرے احوال ذکر جڑا انسان دی نال تعلق رکھدا نہیں کیتا کیوں کہ کھان تو دوجے پہلا لو لو کر کوئی عقل بھی استعمال کر لو جو کھان والی چیزاں جان جان تے پین بھی جی کھانا چیزیں دوائیاں بیماریاں بماریاں سب کچھ ایک سب کچھ ہن اصل اشارہ ایک تو کی لگا ہے ماتا کلونا جو تھی کھانے ہو کھانے رہو گے میں وہ دستا رہا گا اس کو مراد ہے تمہاری ذات کو جانتا ہوں بما کرتا خیرون فی بوتے کم جو تمہارے گھروں میں تم ذخیرہ کرتے اس کو جانتا ہوں کیا مطلب گھر گھر جاننا جاننا جاننا تینوں بھی تیرے تو دو ہی حضرت مولانا مفتی کیا مطلب ہے امتیو میں ہی ہی جاننا جاننا کوئی بے سمجھے گا آکھے جناب وہ کھانیا چیزاں ٹھیک دے اندر جو پیا ہے وہ جانتے جو کچھ ہے انہوں دے ہیں پر ٹھنڈ دی پیڑ نہیں جان دے سمجھ نہیں لگی جو شہ ہے وہ جو کھاتے رہتے ہو وہ جانتا ہوں باہر کوئی وہ جاننا سامو جاننا وی گئی وہ جاننا کی ہو سکتا ہے کہ جڑے جہے کچھ حالات وہ ٹھیک کی پیڑ نہیں جی ٹھیک کی پیڑ توجہ ہونا پھر یہ اسے نبی آ کے نبی پلنگ فریاد پھر بے وقوف گا یاد شرک نہیں نہیں ہو ہو گیا بہ لو دوروں دوروں دوروں چھوڑ لینا لینا لینا ویخ کر بندے کو سکتا ہے رب خصوصیت خصوٹیا پکا شرک ہو جانا اللہ جہا بندہ شرک ضرور ہونا سی جی رب مقابلے میں گل آتی یہ مقابلے میں گئی ہے جو انہیں دسی ہے وہ کھان کا مسئلہ کا کرتا رہا تھی تصوی جی کہ نہیں میں دسا گا خبردار نماز پڑھ کے کے آیا کرو تو گل ہی کرتے پے کھان کی کی کی پیڑ گھر اندر چیزاں چھپاؤ یہ چپاؤ اللہ تعالیٰ یہ جی دسنا چاہتا سی کہ مت اس بلے چ رہو کہ نوی سرا جانتا اللہ کے حکم جانتا نہ اللہ کے حکم بھی جانتا تیرے حالات کا جواب دے دیا بھائی اگر کسی کے اندر سوال اٹھے کہ یار شرح جانتے شرح ہی جانتے سن ہر شرح ہی جانتا ہے کہ یہ کھانا پینا بتانا یہ گھروں میں کیا چھپاتے ہو یہ بتاتے رہنا یہ شریعت کی بات نہیں یہ صرف اپنے مقام اور فضیلت اور شان کے اظہار کی بات ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں تاکہ پتہ لگے جی شریعت میں ہے وہ رب نو آئیے کہ اتنا کچھ جو دیتا سن جی تیرے گھر کی لکی شہ اسی جاننے تیرے دل کی لکی شہ تینوں دس دینا تو پھر سمجھ لے آسمان کی جی خبر دینا کہ رب کا فرشتہ آ کے سانو شریعت دے گیا تو سمجھ لے وہ بھی صحیح ہے اس واسطے کہ تو کرو کیا سمجھنا یہ بھی شریعت متحرہ جیڑی نبی لے کے آتا ہے نا وہ تصدیق واسطے یہ ایک دلیل بن جاتی کیوں وہ فرما رہے ہیں تیرے ٹھیک دی ہوں جی ٹھیک دی وہ صحیح دس دے گھر دی بھی صحیح دس دے یہ ممکن ہے اتلے جہان دی وہ غلط دکھن توجہ نہیں فرمائی نے مطلب ہوئی ہویا کہ جو تیرے بھی جاننے تیری جاننے جاننے جاننے تیرے تیرے گھر گھر بھی حالات حالات اور پھر سمجھ لے ساری رب نال کوئی ہور ہو جی تیری نہیں دیا اصا جو رب لو خبر تین دیا گے وہ بھی صحیح اور سچی ہوگی اگر نبی اپنے اس موجے لوگوں کے دل تو لوگ شریعت منن دلوں قبول کیبول اس واسطے دل بٹھاؤ نبی اپنی شان کا اظہار کرتا اپنی شان کا اظہار ہے سدکے جا سیدنا عیسیٰ روح لال علیہ الصلوۃ تسلیم شان دے بارے رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر دو مقام دے جو کچھ بیان فرمایا سے تھے کوئی پتہ لگ جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلاد و تسلیم اپنے ہر امتی دے ہر حال جان دے اور سجنا ادھر جاویں گا وہ آیت نبی پاک دے بارے سی کے حضرت عیسیٰ دے بارے احمد پاک دی بشارت خوشخبری دینا ہاں، میں منادی بن گیا ہوں اللہ وحد اولا شریک مولا انہوں دے علم غیب نو انہوں دی غیب دانی نو انہا لفظہ وچ بیان فرما کے دسیا ہے وہ ایک چھوٹی شان والا ہے انہوں دی بشارت دین آیا ہے جی اے تیرے دے تیرے امہ تیرے دے تیرے گھر دے حالات نو جاندہ ہے محمد عربی پاک کے دے حال کے دے گھر دے حالات نو نہیں جاندے ہون گے عليكم بالمؤمنين رحيم فرق فرق ویخ ویخ علم والے اس نام سمجھ گے جڑا ہوں بیان کرنا اتنے مظاہرے صفت مشبہ ہے یہ دوام کے لیے آتا ہے ثبوت کے لیے آتا ہے حدوث کے لیے نہیں حدوث کے لیے گزارے ہے وہ آتے ہیں ادھر ویخ میں مثال دینا وا حسین جمیل انہوں نہیں آخر جڑا جا کے بیوٹی پارلر تو چمکا چمکو کے آ جائے نا حسین جمیل انہوں آتے ہیں جنہوں پڑھاؤ والے نے ہمیشہ سونا بنایا مطلب یہ دکھ والے سکھ لیا والے وہ تیری فکر درد رکھنے والے اصل پوری دنیا اگر قانون شکیت دیا کتاباں ہاں جی، کتاباں صفت مشبہ دوام اور ثبوت کے لیے آتا ہے لفظ مشکل نے لیکن انشاءاللہ مانا سوکھا جا پیتا ہے سونا انہوں نہیں کہتے جہاں کسی ویلے بان کے موڑ میں نہ ہوئے ہوگے کوڑا نہ سونا انہوں آتے ہیں سونا جہاں تیری زبان کا لفظ سونا ہے یہ پنجابی کا صفت مشبہ ہے یہ مطلب یہ مطلب یہ کہ وہی سونا ہے جنہوں سونے نے جانتے ہیں سونا بنایا بلا ہوں ہو سارے بھی شیر کیوں پتا لگا قرآن کی تفصیل ولہ قسم کسم کھانے ولنگ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جاؤں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامان غلامان اے شاہ میں جانتی ہے اشیخ کو بھی قوم ہی کن نبی یہ بھی امت ہی ایک آٹمر ایک جگہ میں گھر میں پڑی کمرے میں پڑی باہر والی نہیں ارے بھائی اس کو کیا کیا دلال کپڑے میں کمرے میں جب وہ جانتے ہیں تو اس کا مطلب اگر باہر ہے یہ خدا ہے اس نے بھی کسی کو نہیں کیا اگر طور پر بھی مانو گے تو ہو جائے گا بڑا مزہ بالکل کوئی شہر ایس جہاں یا تو یہ دعوی اگر اس دعوے کو سچا مانتے ہیں تو یہ سارا جگ مشرق ہو جائے دور کی سننی دور کی دیکھنی دور کی قدم اگر یہ اللہ بھی شانیہ کسی ہو راستے مان لیں راستائی طور سے بھی مننی تو سامی شرک ہو جانا ہے یہ دعویٰ اگر سچا مانتے ہیں تو کافی نہیں لگانا جھوٹا کہنے تو پھر سارا مدد کیوں دعویٰ یہ ہے کہ دور کی کرنی دوروں کر دور کا کام کر لینا دور بھی چھوڑ لینی دور بھی جان لینی کر لفا جی گیرا نہیں کر سکتا یہ کچھ گڈنی روک لیں تو پھر اسی سچے ہاں کی کہ پتل پتل ہے مار کے سارا کچھ جو ہو سکتا سونا رب العالمین جی مرد مومن دے دل نو رنگے قسم خدا دی کر کے آنا گڈی روک لے کو ووٹ ہے اسے ہر کو کی ارادہ کرے ہو جا اس سے بن جائے قرآن ماتا کا ہاتھوں محنت نہیں کرنی پڑے ارادے ہر شہ بننی اسے ارادے ہر شہ بننی جنت تے بندے دے ارادے نال اوتھے جدوں ہر شے بننی تے ایتھے بن جائے سبحان اللہ فقیر دنیا بنن لگ پے چلن لگ پے اینو بندہ سمجھے کہ نہیں جی، یہ ہو جانا کام ہی ہو ہوں یہ مطلب ہے گل صرف اللہ ہونا چلے جنہیں جن کی بتاؤ ساڈے دو وچکار دل پے چاہے چاہے این این کر کر دئیے میں اپنے دل چرا سارے بج سارے نس گئے ہوں ویخ تماشا میں پھر سارے جمع آپ نے پھر ارادہ فرمایا سارے پھر پکیا وہ آ گئی امتی کو خوش اور محسوس ہونا چاہیے پریشان اور گھبرانا نہیں چاہیے کہ یار پتہ نہیں میں غلط لگا کر گاوا تو گمراہ ہوا نہ بالکل پیرا کا خوش رہنا چاہیے بس صرف پھر ایک کوئی گل رہ جاتی ہے جدو دیکھنے یاد لاؤ تابے داری بس انہوں کی تابے داری مل جائے ادھر کوئی کمی نہیں ہوتی امت اللہ جنہیں بچنا چاہیے